خود نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے مختلف پتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی بس تو اب تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں